جناب سلیمان ابن بریدہ اپنے والد بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ نشین لوگوں پر مجاہدین کی عورتوں کی عزت و حرمت ایسے واجب لازم ہے جیسے کہ ان کی اپنی مائیں ہوں جو کوئی جہاز سے پیچھے رہے اور مجاہدین کے اہل میں خیانت یعنی بد نظری یا خباست کا معاملہ کرے تو قیامت کے روز ایسے شخص کے لیے جھنڈا لگایا جائے گا اور اسے اہل محشر میں رسوا کرتے ہوئے مجاہی سے کہا جائے گا یہی شخص ہے جو تیرے پیچھے تیرے اہل میں برائی کرتا رہا اس کی نیکیوں میں سے جو لینا چاہتا ہے لے لے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تو تمہارا کیا خیال ہے بھلا وہ کچھ چھوڑے گا یعنی ہرگز نہیں سبھی نیکیاں سمیٹ لے گا امام ابو داود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رابی حدیث کانب ایک نیک آدمی تھے ابن ابی لائلہ نے ان کو قاضی بنانا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے ایک درم کی کوئی معمولی چیز بھی لینی ہوتی ہے تو دوسرے آدمی کی مدد لیتا ہوں تو قضاء و عدالت کی ذمہ داری کیسے اٹھا سکتا ہوں انہوں نے کہا ہم میں سے کون ہے جسے دوسرے کی مدد کی ضرورت نہ پڑتی ہو انہوں نے کہا اب تو اجازت دیں میں کچھ سوچ لوں چنانچہ اجازت دی گئی تو چھپ گئے سفیان بیان کرتے ہیں کہ اسی کیفیت میں تھے کہ گھر کی چھت گر پڑی اور اسے وفات پا گئے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار چار سو چھیانوے